اور بے شک ہم نینچی کے اسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شتانوہے کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا